وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح بَصِيرٌ اور اگر تم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو اور ان کی مہر پہلے سے مقرر کر دی تھی تو انہیں مہر مقرر کا آدھا دے دو اللہ یہ کہ وہ معاف کر دیں یا وہ معاف کر دے جس کے اختیار میں عقد زواج ہے اور تمہارا معاف کر دینا تقوا کے زیادہ قریب ہے اور آپس میں خیر خواہی کرنا نہ بھولو بے شک اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے اس میں ایسی عورت کے طلاق کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جس کے ساتھ شوہر نے مباشرت نہ کی ہو لیکن اس کی مہر مقرر ہو چکی ہو اللہ نے فرمایا کہ اسے نصف مہر دی جائے گی یہ بھی جائز ہے کہ عورت معاف کر دے اور کہے کہ اس نے مجھے دیکھا نہیں اور نہ میں نے اس کی خدمت کی نہ مجھ سے مستفید ہوا تو میں کیسے اس سے کوئی رقم لے لوں یا شوہر نے اگر مہر کی پوری رقم ادا کر دی تھی تو وہ معاف کر دے اور عورت سے نصف مہر واپس نہ لے یا اگر لڑکی نابالغ ہے یا اسے معاملہ کرنا نہیں آتا تو اس کا ولی شوہر سے نصف مہر نہ لے اور معاف کر دے اور اللہ نے فرمایا کہ بہرحال معاف کر دینا تقوا کے زیادہ قریب اور عمل احسان ہے اس کے بعد اللہ نے ہر ایک کو معاف کر دینے کی ترغیب دلائی کہ جو معاف کر دے گا وہ دوسرے سے بہتر ہوگا